جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے پاروی کا چاند آیا پار بھی کا چاند آیا پاروی کا چاند آیا پاروی کا چاند آیا آمد سرکار ہے آمد سرکار آمد سرکار ہے آمد سرکار سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند مناتے جائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے ہاں بولو بار بی کا چاند آیا باروی کا چاند آیا باروی کا چاند آیا منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے ہاں، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری تیرا جگمگا جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے سرکار کی آمد ہر بادل دار آمد مرحبا آقا بابا کا مرحبا داتا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ہر بابا مرحبا سا مل کر بولو مرحبا لب بلہ کے بولو مرحبا جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے اور محبوب خدا سنتے سنا جائیں گے محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے گیارہ لالا لال بات جائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے ہاں بولو پار بھی کا چاند آیا پار بھی گاجا چند آیا حشر تک جشمے سلا دگن ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن سلا درگن ہم مناتے جائیں گے مرحبا سار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا ہابا دارے کی آمد مرحبا جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے ہم میلاد میں جھنڈے ہرے ہم میلاد میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہم میلاد میں جھنڈے ہرے لہرائیں ہاں ہم منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے خوشی میں روشنی وہ تمہاری بال تیرا جگمگاتے جائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا شاہ کی سواری آ گئی دو جہاں کے شاہ رکی شاہ کی سواری آ گئی رحمتوں کے وہ خزانے اب لٹاتے جائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں منائی بولو جشن منائیں گے جشن منائیں گے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حشر میں زیر دیوائے ہم اتار ہم نات سلطان مدینہ گل بنا جائیں گے جشن منائیں گے جشن منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے تو کا نشا نس نس میں ایسا چھا گیا قبر میں بھی گیت ہم مصطفیٰ کے گائیں گے اور نات خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جانیں گے جشن منائیں گے منائیں گے دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے ہاں، جشن منائیں گے جشن منائیں گے بولو پاروی کا چا پار آمد آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ شاء جھنڈے بھی لہرائیں گے اور کل انشاءاللہ شاء اللہ جلو سے بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ آکا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے جشن ملاد منائیں گے مدنی جھنڈے لگائیں گے آقا کے دیوانے گئے آقا کے مستانے گئے جشن ملاد منائیں گے مدنی جھنڈے لگائیں گے آقا کے دیوانے گئے آقا کے مستانے گئے میلاد منائیں گے بدلی جھنڈے لگائیں گے منانا جشن النبی ہر کسنا چھوڑیں گے منانا جشن میلا دل ہر ہر کسنا چھوڑیں گے ہاں، منانا جشن پیلا دل بھی ہر کسنا گے

دیوانے گئے آقا کے مستانے گئے جشن ملاد منائیں گے جھنڈے مدن لگائیں گے آقا کے دیوانے گئے آقا کے مستانے گئے جشن ملاد منائیں گے نہ گے بچانا میں ابا کی ہر کس نہ چھوچا گے رحمت کھلا گیا رحمت کھلا گیا جو چاہو مواد دروازہ رحمت کھلا گیا جو چاہو جا دروازہ رحمت کھلا گیا کھڑی ہر کس نہ چھوڑے جے تمہیں خالی کی کھڑی ہر کسنا چھوڑے آقا کے دیں گے جشن ملاد مدالیں گے جھنڈے بد دیں گے جشن ملاد منائیں گے بدلی جھنڈے لگائیں گے سرکار کی